احمد مختار کا مومنو تم لو بیاں ہے احمد مختار کا یعنی محبوب خدا کا سید ابرار کا یعنی محبوب خدا کا سید ابرار کا دنوں سے تھے بہت بیمار شاہ دو جہاں کر دیا تھا ان کو بیماری نے بے حد ناتواں مسجد نبوی میں جمع تھا ہر ایک پیرو جوان خطبت نے مصطفیٰ تشریف لائے تھے وہاں ہر کوئی بےتاب تھا دیدار کرنے کے لیے ہر کوئی تھا دیدار کرنے کے لیے سامنے دل کو ہر مقصد بھرنے کے لیے آپ نے اعلان فرمایا یہ سن لے ہر بشر کے عمل کرتے رہو ہر دم خدا کے حکم پر میری جانب سے کسی کو دکھ کوئی پہنچا اگر آ کے مجھ سے اس کا بدلہ لے وہ بے خوف و خطر وہ بھی کہہ دے آج مجھ سے جس کا مجھ پہ قرض ہے زندگی میں قرض کر دینا ادا یہ فرض ہے تھا وہاں ایک شخص آکاشا میں نثار ایک دن کا ذکر ہے تھے اونٹ پر حضرت سوار چل رہا تھا اونٹ کے آگے پکڑ کر میں مہار اونٹ کو حضرت نے جس دم کوڑا مارا ایک بار کوڑا میری پیٹھ پر وہ لگ گیا تھا مصطفیٰ کوڑا میری پیٹ پر وہ لگ گیا تھا مصطفیٰ چاہتا ہوں آپ سے میں اس کا بدلہ مصطفیٰ اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں اٹھا شور و پکار کھینچی ہے عمر نے اپنی تیرے آبدار جان دینے کے لیے آمادہ تھا ہر جانسار آپ کے سمجھانے سے سب چپ ہوئے انجام کار آپ نے فرمایا رکھ دے ہر کوئی تلوار کو حق پہنچنا چاہیے اے مومنو حقدار کو آپ نے فرمایا رکھتے ہر کوئی تلوار کو حق پہنچنا چاہیے اے مومنو حقدار کو آپ نے کوڑا منگایا گھر سے لے آئے بلال فاطمہ کو جب ہوا معلوم آکاشا کہا رو پڑی جب باپ کی بیماری کا آیا خیال بولی ہائے ایسی حالت میں یہ کیسا ہے ملال آج کل تو ان میں چلنے پھرنے کی قوت نہیں کوڑا کھا لینے کی بابا جان میں طاقت نہیں یہ کہا حسنین نے کمزور ہیں بے حد نبی ایک کے بدلے ہمیں تو مار سو کوڑے ابھی الغرض سمجھا چکا ہر طرح اس کو ہر کوئی بولا آکا شاہ ان سے میں نہ مانوں گا کبھی یا خدا کیجے بدن سے پیرہن یا رسول اللہ خدا کیجے بدن سے پیرہن جب مجھے کوڑا لگا تھا جسم تھا بے پیرہن ہاتھ میں کوڑا اٹھایا جب کہ آقا شاہ نے غم کے مارے سب تڑپ اٹھے بہت سے رو پڑے مصطفیٰ نے پیرہن جس دم اتارا جسم سے دیکھنے والے یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئے پھینک کر کوڑا جو اس نے پشت حضرت چوم لی سر توڑا جو اس نے حضرت چوم لی یعنی آقا شاہ نے مہر نبوت چوم لی یعنی آقا شاہ نے مہر نبوت چوم لی پھر وہ بولا قدم پہ گر کر سنا تھا بارہا پھر وہ بولا قدم پہ گر کر سنا تھا بارہا دیکھے گا مہر نبوت جو وہ جنت پائے گا دیکھے گا مہر نبوت جو وہ جنت پائے گا فرمایا اس سے تجھ پہ ہو فضل خدا آج سے اللہ کی رحمت ہے تیرے واسطے دین دنیا کی ہر ایک راحت ہے تیرے واسطے مومنو یہ بات یا تھا احمد مختار کا یعنی محبوب خدا کا سید ابرار کا حکایت بادشاہ روم کی تم کو سناتا ہوں خدا کے قہر کی ادنا جھلک تم کو دکھاتا ہوں پرانے پاک ایک دن پڑ رہا تھا شاہ کا پرانے پاک ایک دن پڑ رہا تھا شاہ کا شارسو منتشوالی پڑی آیات پرانی تو اس کے دل میں پیدا ہو گیا ایک جوش شیطانی وہ اپنے دل میں یوں کہنے لگا یہ کیسی آیت ہے خدا کے ہاتھ عزت ہے خدا کے ہاتھ ذلت ہے یہ قدرت مجھ میں بھی ہے جس کو چاہوں مال و عزت دوں یہ طاقت مجھ میں بھی ہے جس کو چاہوں اس کو ذلت دوں تکبر دل میں شاہ روم کے یوں بھر گیا شیطان خدا کی ذات سے انکار آخر کر گیا نادا خدا کی ذات سے انکار آخر کر گیا نادا تو کچھ روز جب اس نے گزارے خود پرستی میں تکبر ہی تکبر بھر گیا جب اس کی ہستی میں خدا کے قہر میں ایک جوش تب اختیار آیا کہ ایک جنگل میں شاہ روم کرنے کو شکار آیا خدا کی شان ایک خوش رنگ ہرن کو سامنے پایا ہرن کو زندہ پکڑوں دل میں شاہ روم کے آیا خیالات ہی کچھ اس طرح اس نے گھوڑا دوڑایا کہ چھوٹے ساتھی دور پلٹی دم میں یوں کایا ہرن غائب ہوا اور آئی سستی اس پہ تازی پر بہت پچتایا شاہ روم اپنی جلد بازی پر اب اس کے واسطے اب اس کے واسطے ایک اور بھی تازہ مصیبت جہاں وہ پہنچا تھا وہ دوسرے کی بادشاہ جہاں وہ پہنچا تھا وہ دوسرے کی بادشاہت تھی وہاں پھیلی ہوئی تھی ایک خونی ڈاکو کی دہشت کہ جو ہر قافلے پہ کر کے حملہ لوٹتا دولت ہوئی ڈاکو کے شک میں شاہ روما کی گرفتاری ہوا سب بے اثر اس نے بہت کی نالا زاری اور اس کے ہاتھوں کو کاٹا گیا تب حکم شاہی سے ہوا یہ حال شاہ روم کا پہرے الہی سے ہوا یہ حال شاہ روم کا پہرے الہی سے رہا پرسوں پر شاہ حال و تقدیر کا مارا خدا کے قہد سے مشکل نظر آتا تھا چھٹکارا وہاں کے بادشاہ کی بیٹی تھی صورت میں لاسانی اسے تھا شوق سمجھائے کوئی تفسیر پرانی ہوا جب حکم شاہی عرض کی دیوان نے شاہ ایک ایسا آدم اس شہر میں موجود ہے آکا کٹے جس کے دونوں ہاتھ جس پہ رحم آتا ہے وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو انسان کانپ جاتا ہے یہ سن کر شاہ روما کو ہوا یہ حکم سلطانی میری بیٹی کو تم دیتے رہو اب در سے پرانی میری بیٹی کو تم دیتے رہو اب در سے پرانی خدا کی شان ایک دن پھر وہی آیت نظر آئی پریشانی میں چشم غم شاہ روما کی بھرائی آئی یہ حالت دیکھتے ہی شاہزادی اٹھی گھبرا کر اور اپنے باپ سے یہ واقعہ اس نے کہا جا کر ہوا حیران وہ بھی اور شاہ روما کے پاس آیا کہا کیوں اس طرح تم رو پڑے کیا تم غم گزرا سب پھر شاہ روما نے بتایا اپنے رونے کا تکبر کے سبب اس طرح سے برباد ہونے کا کہا اس بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کر غافل کہیں ایسا نہ ہو تیرا غضب ہم پہ بھی ہو نازل یہ سننا تھا کہ شاہ روم کا دل خوف سے کانپا اٹھا پھر سچے دل سے توبہ کی سجدے میں سر رکھا اٹھا پھر سچے دل سے توبہ کی سجدے میں سر رکھا دعائیں اس نے کی جب آج جسے اور منت سے عطا اس کو ہوئے پھر دونوں بازو دست قدرت سے نکاح اس سے کیا اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کا ملا دوبارہ شاہ روم کو کھویا ہوا رتبہ شان و شوق سے پھر اپنے ملک وہ لوٹا مگر اس کی زباں پر کلمہ یہ ہر وقت رہتا تھا کوئی ہی قادر ہے مولا ہے مولا رنج دے یا کے مسلط دے تو ہے مختار جس کو چاہے عزت دے یا جلت دے تو ہے مختار جس کو چاہے عزت دے یا طلت